عربی سیرت میں جنگ جوئی کا اثر یہ جنگ اہل عرب کے قلب و روح کی سب سے زیادہ مرغوب چیز تھی ان کے ہاں عام عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پلنگ پر پڑ کر مرتا ہے تو اس کی روح ناک سے نکلتی ہے اور اگر میدان جنگ میں لڑ کر جان دیتا ہے تو اس کی روح اس کے زخم سے نکلتی ہے ہر عرب کی تمنا تھی کہ اس کی روح اس کے زخم سے نکلے کیونکہ ناک سے روح کے نکلنے کو وہ سخت آر سمجھتا تھا شعرائے عرب فخر کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ناک کی موت نہیں مرتا چنانچہ ایک شاعر اپنے قومی مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہم میں کا کوئی سردار ناک کی موت نہیں مرا جنگ کی صدا کان میں پڑتے ہی ہتھیار لے کر دوڑ جانا عربی سوسائٹی میں فرض کا درجہ رکھتا تھا اور یہ پوچھنا حرام تھا کہ آخر یہ جنگ کیسی اور کیوں ہے جنگ خواہ کیسی ہی ہو اس سے اجتناب کرنا بڑی بزدلی اور نامردی کی بات سمجھی جاتی تھی اگر کسی کی قوم اس قسم کی بزدلی دکھاتی تو وہ اس پر بڑی شرم اور غیرت کا اظہار کرتا تھا ایک شاعر اسی کے متعلق کہتا ہے بنو مازن کا حال یہ ہے کہ جب ان کا کوئی بھائی حوادث اور مصائب میں ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ اس کے قول کی کوئی دلیل اور وجہ پوچھے بغیر جنگ میں کود پڑتے ہیں مگر میری قوم کثیر التعداد ہونے کے باوجود ایسی ہے کہ جنگ سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتی خواہ وہ معمولی سی جنگ ہو کاش اس کے بجائے مجھے ایسی قوم ملتی جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر خوب غارت گری کرتی ایک دوسرا شاعر اپنے خاندان کے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس قوم سے ہوں جس کے بزرگ بہادروں کے محض اس غیرت دلانے والے قول پر مر مٹے کہ ہاں کہاں ہیں نصب کی حفاظت کرنے والے اس قسم کے جذبات سے عرب جاہلیت کا لٹریچر بھرا پڑا ہے جس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جنگجوئی کو بڑے فخر کی چیز سمجھتے تھے اور ان کی نگاہ میں خون ریزی ایک بڑی ہی خوبی کا کام تھا